دوسری سند وہ کہتی ہیں جب سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کا سانحہ پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اٹھو تین دن کے لیے سوک کا لباس پہن لو اس کے بعد جو چاہو کرنا حدیث نمبر تین ہزار پچانوے مسند احمد